Vale. گرام دنیا کے اور ہمارے علاقے کے موجودہ جو سیاسی احوال ہیں کیا ان کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ مسلمانوں کی زندگی کا دھارا اور مسلمانوں کی زندگی کا رخ طرف ہے ان کا قبلہ کیا ہے ان کا کعبہ کیا ہے اور ان کے نزدیک دنیاوی زندگی کی اہمیت کیا ہے مقام کیا ہے اور درجہ کیا ہے جو لوگ کبھی زندگی میں فجر میں نظر نہیں آئے جن کو بازاروں میں نہیں دیکھا گیا جلسوں میں جلوس میں مسجد میں جن کی شکلیں کبھی نظر نہیں آتی تھی آج ایک تھوڑی سی رقم کے لیے اور ایک تھوڑی سی دنیاوی زندگی کے لیے جس طریقے سے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر رکھا ہے کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے کیا بوڑھے کیا جوان معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے دعائیں اسی لیے ہو رہی ہیں گھر گھر لیے پہنچا جا رہا ہے غریبوں کی غریبی یتیموں کی یتیمی بیواؤں کی بیوگی مسجدوں کی تعمیر سب کچھ اسی وقت یاد آ رہا ہے عجیب ماحول ہے عجیب منظر ہے کابروں میں مسلمانوں میں اپنوں میں پرائے میں میدان میں کوئی فرق نہیں پھر وہ بھی رہا ہے پھر مسلمان بھی رہا ہے سبوب کے موقع پر لگتا ایسا ہے کہ دین کا کام ہی نہیں ہو رہا ہے اپنے دور میں کیا علماء تقریریں کر رہے ہوں گے کیا جماعتیں نکل رہی ہوں گی رمضان میں ایک بیٹھا جا رہا ہوگا کیا باہر سے مبصرین کو بلا کر ہم اپنی اصلاح کروا رہے ہوں گے کیا فرق ہے کافر میں ہم میں غیر مسلم میں مسلمان میں سب برابر کے شریک ہیں زمین کے سودے میں ایمان کے سودے میں جو لوگ سیاسی لیڈروں سے پیسہ جنہوں نے لیا ہے حمایت کے نام پر تعریف کے نام پر جس کو حدیث کی زبان میں اور شریعت کی زبان میں رشوت کہا جاتا ہے رشوت کا لینا بھی حرام ہے اور رشوت کا دینا بھی حرام ہے جن لوگوں نے روپیہ لیا ہے پیسہ لیا ہے اور کچھ دن کھائیں گے پیئیں گے وہ خنزیر کا پاخانہ کھائیں گے وہ مرے ہوئے کتے کا گوشت کھائیں گے اس لیے کہ رشوت ہے اگر کوئی ووٹ ڈالنے کے نام پر پیسہ لیتا ہے یہ رشوت ہے اور رشوت کے بارے میں حدیث کہتی ہے الراشی ملا فی النار رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہوتے ہیں ایک لکا حرام کا پیٹ میں چلا جائے چالیس دنوں تک اللہ اس کی نحوست سے دعاؤں کو قبول نہیں کرتے سجدوں کو قبول نہیں کرتے جو دن رات حرام کے لقمے میں اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں سیاسی ایوانوں میں اپنا پیٹ پال رہے ہیں اب وہ کون سے رب کے پاس جا کر اپنی دعا کو قبول کرائیں گے کون سی مسجد میں جا کر سجدے کرا کر کر اپنے سجدے کو قبول کرائیں گے کون سے حرم میں جا کر طواف کریں گے وہ کون سا اور نبی ہے جس کے روزے کے پاس جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے وہ شاید ان کے پاس کو جواب ہوگا ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں کہاں گئی وہ کرام کی محنتیں کہاں گئی دعوت و تبلیغ کی دعائیں کہاں گئی خانخاؤں کی محنتیں ریاضتیں کہاں گیا بے کا قیام کہاں گئے رمضان کے مجاہدے کہاں گئے قربانی کے ایام میں اللہ کے نام پر قربانی دے کر اللہ سے قریب ہونے کے وعدے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس دوڑ میں ہر آدمی آگے نکل جانا چاہتا ہے کوئی پیچھے رہنا نہیں چاہتا نہ اپنی نمازوں کی فکر نہ قبر کی فکر نہ آخرت کی فکر نہ موت کی فکر کما لے کتنا کمائے گا کتنے دن کھائے گا کتنے دن عیش عشرت کرے گا کتنے دن جے جے کال کرے گا کتنے دن زندہ باد مردہ باد کہے گا اللہ بھی دیکھ رہا ہے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں یہ زمین بھی گواہ ہے یہ آسمان بھی گواہ ہے پیشانی پر نماز کا گھٹا رکھنے والا گھٹے کی رعایت نہ کر سکا چہرے پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت رکھنے والا الحاظ کا لقب پانے والا حاجی کا لقب پانے والا متولی صدر چودھری کا لقب پانے والا چند پیسوں کے خاطر اس نے نماز کے گھٹے کا سودا کر دیا اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی داڑھی کا سودا کر دیا اس نے اپنے نفس کا سودا کر دیا اس نے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا اس نے جنت کے حوروں کا سودا کر دیا اس نے جنت کے باغات کا سودا کر دیا بدلے میں کیا لیا خنزیر کا بہانہ لیا مرا ہوا کتا لیا مرا ہوا سور لیا میں ممبر رسول سے اعلان دن کے اجالے میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں اگر کسی حرام الدہر نے اگر کسی ضمیر فروش نے اگر کسی ایمان فروش نے بھولے سے لے لیا ہو رشوت واپس کر دے کسی میں اس کی نماز کی سلامتی ہے کسی میں اس کے ایمان کی سلامتی کھانے کے بعد چکن بھی پاخانہ بن جاتی ہے کھانے کے بعد بریانی بھی پاخانہ بن جاتی ہے ایسا نہیں ہے عمدہ کھانے کے بعد کوئی آدمی پسا ہوا سندل نکالے ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمدہ مشروب پینے کے بعد آدمی ہرکے گلاب نکالے جو بھی پیے گا پیشاب نکلے گا جو بھی کھائے گا پاخانہ نکلے گا نکلنا تو پاخانہ ہی ہے نکلنا تو پیشاب ہی ہے اس پاخانے کے لیے پیشاب کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کرے اپنی وبا کا سودا نہ کرے اپنی جنت کا سودا نہ کرے اپنے حور و علمات کا سودا نہ کرے اور جنت کی بہتی نہروں کا سودا نہ کرے بہت حماقتی کا سودا ہے بہت کھاٹے کا سودا ہے بہت نقصان کا سودا ہے غزب تبوک کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا صحابہ کرام کو نکلنے کے لیے تو تین صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں اور جوانی ہے طاقت ہے قوت ہے ہم کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے ایک دن کے بعد دو دن کے بعد ابھی باغوں کو دیکھ لیں گے بیوی بچوں کو دیکھ لیں گے یہ ایک دن دو دن تین دن کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ گیا ایک ایسی لمبی مدت درمیان میں آ گئی کہ یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے پہنچ نہیں سکتے تھے فاصلہ زیادہ ہو گیا گھنٹے گھنٹے کر کر دن آ گئے اور دن کرتے کرتے ہفتے آ گئے اور اتنا لمبا درمیان کے اندر فاصلہ آ گیا کہ اب وہ پہنچ نہیں پاتے تھے بہرحال صحابہ تھے دل کے اندر شرمندگی ہوئی اور دل کے اندر ندامت ہوئی رونے لگے رونے لگے اور ماتم کرنے لگے اللہ کے حبیب پاک آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کے لوگوں کو کہہ دیا یہ تین صحابہ ہیں جو الگ رہ گئے تھے تبوک کے میدان سے ان سے بات نہ کرنا ان سے سلام نہ کرنا جو صحابہ اپنے بھائی کو دل و جان سے چاہتے ہوں جو صحابہ آقا کے دیکھے بغیر ان کی زندگی ایک موت سے بدتر ہو اور جہنمی زندگی سے بدتر ہو ایسے صحابہ پر اگر آقا سلام نہ کرے اور یہ سلام کرے تو جواب نہ دے ان پر زندگی کا ایک ایک لمحہ ہزاروں موتوں سے بدتر گزر رہا تھا ایک ایک ساتھ ان پر قیامت گزر رہی تھی جب ایک وقت گزرا اس وقت کے درمیان ایک عیسائی بادشاہ نے ایک صحابی کے پاس جس کا بیکاٹ کیا گیا تھا ایک پیغام بھیجا دیکھو تمہارے نبی نے تمہیں دھنکار دیا ہے تمہاری قوم نے تمہارا بیکاٹ کر دیا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تمہارا جنم شریک ہونے کا نہ ہونے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا کرتے کراتے یہ تاخیر ہو گئی اور یہ دیر ہو گئی ایسا زندگی کے اندر ہوتی رہتی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں تم آؤ ہم حکومت کا آدھا حصہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں تم آؤ ہماری شہزادیوں کے دو حصے کریں گے ہمارے حرم کی عورتوں کے دو حصے کریں گے تم جو چاہے حصہ لے لینا تم جو چاہے سلطنت لے لینا تم جو چاہے حکومت لے لینا ایسے وقت میں جب اللہ کے حبیب پاک عالم جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بیکاٹ کر رکھا تھا مدین منورہ کے لوگ انہیں سلام نہیں کر رہے تھے انہیں کلام نہیں کر رہے تھے یہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ طرف محسوس کر رہے تھے ایسے وقت کے اندر بادشاہ کا پیغام پہنچا جب پہنچا پیغام پہنچا انہوں نے اس کو پڑھ کر لال پیلے ہو گئے اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئے اور انہوں نے اس خط کو پھاڑا اور پیروں ترے روزا کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے میں اپنے ایمان کا سودا میں اپنے ضمیر کا سودا میں آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غلامی کا سودا تیری حکومت اور تیری سلطنت کے بدلے کر لوں گا تیری شہزادیاں اور تیری حرم کی عورتیں اور تیری املاک کیا میرے ایمان کا سودا کر پائیں گے نہیں اس جیسے سات و زمین اور سات و کا تو مالک ہو جائے اور سربرسوں میں آفائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ایک لمحے کو لینا چاہے مردود یاد رکھ لے کہ میری زندگی ہوگی اور میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور میں تیرا سب قلم کر کے رکھ دوں گا میرے آقا کی غلامی کی زندگی کے ایک لمحے کو دنیا کا کوئی شہنشاہ خرید نہیں سکتا اور کوئی اس کو موج نہیں لگا سکتا ایک صحابی تو وہ تھے جنہوں نے وقت کی بادشاہت کو ٹکرایا حرم کی عورتوں کو ٹکرایا اور شہزادیوں کو ٹکرایا سلطنت کو ٹکرایا اور آج کے کمینے آج کے مردود آج کے زمین فروش آج کے ایمان فروش اس الیکشن نے تو دودھ کا دودھ کر دیا پانی کا پانی کر دیا جو علماء اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ممبر رسول کے وارث ہیں ہم نبی کے جانشین ہیں ہم حق بولنے والے ہیں ان کے زبانوں سے نکل گیا سیاست دانوں کی تعریف کر کر اور ممبروں میں حیران سیاسی حیوانوں کی آواز نکال کر سیاسی وہ کتے جو شراب کے اندر لت پت رہتے ہیں سینا جن کی فطرت ہے لڑکیوں سے عشق و معاشقہ کرنا جن کا مشغلہ ہے حرام کاری کے اندر رہنا نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا آج پتہ چل گیا کون علماء کبیر فروش ہیں کون علماء ایمان فروش ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علماء کے بیانات سننا ان علماء کے پیچھے نماز پڑھنا سو مرتبہ کسی مفتی سے آپ فتوا لے اور کسی اپنے بڑے پیر و مرشد سے رائے مشورہ کریں کہ ایک طرف صحابی جنہوں نے حکومت کے سامنے سر تسلیم کم نہیں کیا اور ایک طرف وہ ضمیر فروش ملا جو کسی شرابی کی تعریف کرتا ہے کسی داڑی بڑے کی تعریف کرتا ہے کسی زانی کی تعریف کرتا ہے اور کسی ایسے فرق کی تعریف جب الیکشن میں کھڑا ہوا تو اس نے اپنے سو کروڑ کی پراپرٹی کا اعلان کیا کسی نے ستر کروڑ کی کسی نے دو سو کروڑ کی جس کے پاس ستر کروڑ ہو جس کے پاس سو کروڑ ہو جس کے پاس دو سو کروڑ ہو کیا ضرورت ہے غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر جو ہے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے الیکشن کی سیٹ جیتنے کی کیا ستر کروڑ اور سو کروڑ اور دو سو کروڑ سے غریبوں کی مدد کر کر ووٹ جو ہے قلبی طور پر جو ہے اپنے آپ کو بڑا نہیں بڑھایا جا سکتا تھا کیا ان کے دلوں پر نہیں اٹھایا جا سکتا تھا اپنے ہلکے کے کتنے مریض ایسے ہیں جو پائی پائی کے لیے تڑپ رہے ہیں الیکشن میں کھڑے بغیر ووٹنگ میں کھڑے بغیر غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی ادھورے گھروں کی تعمیر کی جا سکتی تھی وہ مریض جو ایڑیاں لگڑ لگڑ کر موت کے دامن میں پہنچ چکے ہیں اور جنہوں نے موت کے پنجے میں جو چکڑے جا چکے ہیں ان پیسوں سے انہیں موت کے دامن سے چھڑایا جا سکتا تھا کتنے غریب بچے آٹو گروی رکھی ہوئی ہے مارواڑیوں کے پاس اور جو مرہون ہیں بینکوں کے لون کے اندر لیے ہوئے ہیں ہزاروں ہزاروں افراد کے آٹو کو ریلیز کرایا جا سکتا تھا غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی اور ایسی مشینیں جن کا بجلی کا کنیکشن کٹ چکا ہے جن کے اماموں کے لیے کوئی سایہ نہیں جن کے مزدوروں کے لیے کوئی جو ہے اعلیٰ جو ہے کوئی پردے کی جگہ نہیں تھا ایک تماشا تھا اور ایک لیڈر بننے کا شوق تھا ایک بڑا بننے کا شوق تھا ایک عیاشی کا شوق تھا کوئی کے اندر بے قصوص ہزاروں مسلمانوں کو قید بند کی زندگی کے اندر جو ہے مقیت کر دیا گیا دہشت گردی کے نظام کے اندر مدارس کے کئی علماء کو گرفتار کروایا سے جرم کرایا جا رہا ہے الٹا لٹکا کر کرنٹ کے جھٹکے دے کر حیدرآباد کے حکم کو حیدرآباد کے علماء کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں جب ان کے پاس مسائل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ بابا یہ دہشت گردی کا مسئلہ ایسا ہے قانون ایسا بنا ہے کہ ہم اس کے قریب بھی جا نہیں سکتے کس وجہ سے تم نے ووٹ کیا تھا کس وعدے کے ساتھ تھا ان کے محراب کا سودا کیا تھا میں تو نہیں جانتا آپ اگر جانتے ہو کہ فلاں منسٹر نے فلاں مدرسے کو دہشت گردی کے لیبل سے چھٹکارا دلایا فلاں عالم کو فلاں مفتی کو جو جیل اندر بلا ملا بند تھا اس کو جیل سے چھٹکارا دلایا اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا جو لیبل لگ رہا ہے اور داڑی والوں پر عوامہ والوں پر جو الزام لگ رہا ہے اتنے منسٹروں نے ہوئی کتنے منسٹر تھے جنہوں نے اپنی بہنوں کی آبرو کے لیے آواز اٹھائی کتنے منسٹر تھے جنہوں نے گجرات کی مسجدوں کے لیے آواز اٹھائی گجرات کے مدرسوں کے لیے آواز اٹھائی نیپال کے بارڈر کے اندر وہ کون سا مدرسہ ہے جس مدرسے کے اندر آئے دن چھاپے نہ پڑتے ہو آئے دن علماء کو گرفتار نہ کیا جاتا ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم یہ دھوکہ ہے دھوکہ ہے یہ دھوکہ گائے کے جا سکتا ہے یہ دھوکہ کا سرما بنا کر آنکھ میں لگائیں گے تم ہمیں دولت کے جھانسا نہ دو تم ہمیں حکومت کا جھانسا نہ دو تم ہمیں مملکت کا جھانسا نہ دو ضرورت پڑے گی ہم مزو کریں گے اور ہمارے پاس ہتھیار ہے دعا کا رب کائنات کے دربار میں ہم سجدہ کر کر ہم وقفا بلّہ ہی نصیرہ وقفا بلّہ ہی حسیبہ میرا رب کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں میں تمہارا وکیل ہوں کم سڑکوں کو پہچاننا ہو کمینوں کو پہچاننا ہو یہ کمینوں کو پہچاننے کا موسم ہے کم زرفوں کو پہچاننے کا موسم ہے یہ احسان فراموشوں کو پہچاننے کا موسم ہے یہ جو ہے مسلم اور مسلمانوں کے غداروں کو پہچاننے انتقال کیا آپ کو معلوم ہے کہ میسور کے اندر بی جے پی کے جو لیڈر ہیں مسلمانوں کے آئی کارڈ کو آئیڈینٹی کارڈ کو انہوں نے دو ہزار کے اندر ایک ہزار کے اندر خرید رکھا ہے وہ کتنے نے مسلمان ہوں گے جتنے نے جنہوں نے بابری مسجد کو ڈایا جنہوں نے گجرات کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جنہوں نے کشمیر کی آبرو کو لٹا دیا جنہوں نے کو دوڑانے کی فکر کی جنہوں نے آل اللہ آل رسول کی سزاؤں پر پابندی لگانے کی بات کی کتنے کبیرے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم حضرت عمر نہ سہی ملا عمر اگر ہوتا حضرت صدیق نہ ہو نہ سہی اگر حضرت اسامہ ہوتے یہاں پر کوئی بات چلتی سرے بازار ایک حرام زادوں کے پیٹ پر کوڑے لگائے جاتے ان کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا میں ایمان بکنے کی چیز ہے بی جے پی کے لوگوں کو آئیڈینٹی کارڈ دے دیا گیا کہ تم اس نام کے اندر ووٹ ڈال دو اور اس کے نام پر تم جو ہے الیکشن جیتو الیکشن کے بعد ایک ہزار روپے ایڈوانس اور الیکشن کے بعد ایک ہزار روپے کے ساتھ وہ آئیڈینٹی کارڈ واپس کیا جائے گا کیا کار ہیں ہے واہ مسلمان تیرے تیری ایمان کی قیمت تیرے وہ ہور جو ایک تھوک کا ذرہ سمندر میں ڈال دے سات سمندر کا پانی شیر ہو جائے تیرے حور کا وہ پلو تیرے حور کے جسم کا وہ کپڑا اگر سورج کے سامنے آ جائے سورج سے دور ہو جائے وار مسلمان وار مسلمان اسلام دشمن مسلمان دشمن طاقتوں کو اپنا ایمان ڈیڑھ ہزار میں دو ہزار میں تو نے دیکھ دیا اللہ تیرا شکریہ ہے اللہ تیرا احسان ہے اے اللہ ہم ساری زندگی تیرا شکریہ ادا کریں گے لاؤسی سلام علیہ تعالیٰ نصف مولا ہم تو تیری سلامی نہیں کر پائیں گے تیرا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے مولا تو نے ہماری آنکھیں کھول دی آج پتا چلا کہ تو جو عذاب دیتا ہے مسلمانوں پر تو جو مسلمانوں پر زلزلہ پکا کرتا ہے تو جو مسلمانوں پر غیروں کو مسلط کرتا ہے تو جو مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو لٹاتا ہے جس وجہ سے تیرا غیر تیرا غضب تیرا غصہ بھڑک جاتا ہے مولا تیرا احسان ہے آج تو نے ہماری آنکھیں کھول دی آج تو نے صاف کر دی دیا دودھ کا دودھ کر دیا پانی کا پانی کر دیا کہ پکا مسلمان کون ہے اور جھوٹا منافق کون ہے کون ٹوپی پہن کر دھوکہ دیتا ہے کون داڑھی رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کون الحاظ کا لقب لگا کر دھوکہ دیتا ہے کون پیشانی میں سٹے کا بٹا لگا کر اور جس طریقے سے کافر اپنے پیشانی پر بٹ لگا کر یہ جس کافر پیشانی پر پٹ لگا کر ہندو ہونے کا ثبوت دیا اسی طریقے سے مسلمان نے پیشانی پر نماز کا گھٹا لگا کر اپنے منافع ہونے کا جو دیا اے اللہ تیرا شکریہ تیرا احسان آج معلوم ہو گیا کون حق فرش علماء کون زمین فروش علماء کون بمبر فروش علماء کون فروش علماء کس نے ایمان کا سودا کیا کس نے ممبر کا سودا کیا کون ہے وہ مسجد کے ذمہ داران جو رشوت لے کر انہوں نے ہوں حمایت مخالفت ایک مسجد سے باہر کی چیز ہے لیکن مسلمانوں کی ہمدردی کتنے لیڈروں نے کی مسلمانوں کے ساتھ موقع کس نے کی ہمارے رب کے علاوہ کون ہے ہماری سرکار کو سننے والا کون ہے ہمارے آقا کے دربار کے علاوہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہماری مجبوریوں کو سننے والا کون سن کر ہماری فریاد رسی گی کس بیوہ کی آہٹ آج کس بیوہ کی فریاد آج کسی منسٹر کے سر تک جاگی کے جو ہے جھوپڑی پٹی تک پہنچ گئے نالیوں تک پہنچ گئے اور جنہوں نے مگر کے آنسو بہائے پانچ سال تک یہ جھوپڑیاں کیا ان کو نظر نہیں آئی نہیں لیا انہوں نے ایوان مملکت کے اندر ایوان حکومت کے اندر داخلہ نہیں لیا انہوں نے اپولو سے کنسلٹ کر کر مسلمانوں کی اپولو ہاسپٹل کو قائم کیا مسلمانوں کی انجینئرنگ جو ہے کالج کو انہوں نے قائم کیا وہاں اشارت کے علاقے کے اندر جو ہے رمضان المبارک میں غریب کو زکات لینے کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا بکرے کا گوشت لینے کے لیے گنجی لینے کے لیے اور گنجی ملا ہوا کپڑا زکات کی بھیک لینے کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا پانچ سو کروڑ کا ٹن ابر ہے ان کا اللہ انہیں صحت دے اللہ انہیں شفا دے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے غریبوں کے گھر افطار پہنچاتے ہیں غریبوں کے گھر گوشت پہنچا دیتے ہیں غریبوں کے گھر جو ہے عید کا سامان پہنچا دیتے ہیں غریب اسٹوڈینٹس کے لیے ڈونیشن فری ہے کالج میں داخلہ فری ہے وہ ایل کے جی یو کے جی سے لے کر وہ ڈاکٹر بننا چاہے آئی پی ایس بننا چاہے یا آئی ایس جو ہے افسر بننا چاہے اسے تمام جو ہے مواقع فراہم ہیں رمضان کے آخری اشرے کے اندر دنیا کے بڑے بڑے اکابر مشہور بزرگان دین کو بلا کر بےتقاب کروایا جاتا ہے روپیہ ہو تو سیاست کی گدی کوئی ضروری نہیں اور لینا کوئی ضروری نہیں اسلامی مملکت اور اسلامی ماحول کا وہاں انہوں نے نظام کھڑا کر رکھا ہے الیکشن جیت کر چار سال تک کیا ہم آہ اور بابا لیں گے ساری زندگی آپ غریبوں کی دعائیں ہیں کالے قائم کر دیا کنویں کھدوا دیے بور ویل لگا دیے ایک مدرسہ ایسا ہے کہ اس مدرسے کے اندر ایک روپیہ باہر کا چندہ نہیں آتا ان کے بچے وہی کھانا کھائیں گے جو دوسروں کے بچے کھانا کھاتے ہیں ایک مرتبہ گھر کے اندر عمدہ کھانا پکاتا بچہ یہ سوچ کر کہ میری ماں نے آج گوشت پکایا ہے اور مدرسے کے اندر دال پکی ہے وہ یہ سوچ کر چلا گیا نے کہا نہ بیٹا تم جیسے مہمان رسول ہو ویسے ہی وہ بھی مہمان رسول ہے جیسے وہ ہیں ویسے تم بھی ہو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ دال روٹی کو چھوڑ کر تم گوشت کھانے کے لیے آ جاؤ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے آنے کار تلش صاحب ہیں جو آمور کے اندر رہتے تھے اس زمانے کے اندر جب چونی آنے آنے دو بہت قیمت کے اندر چلا کرتے تھے ساڑھے تین سو مساجد کنو کے ساتھ کے ساتھ اور اس کی آمدنی کے ساتھ وہ بنا کر چلے گئے مسلمان کو مسلمان قوم کی خدمت کے لیے ان بھیڑ اور چواروں کے پاس جا کر اور ان کی کرسیاں لینے کی ضرورت نہیں آج آنے کار عبد الشکور کے لیے مسجد کا سا بلایا حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا حضرت مولانا احتشام الحق رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان سے بلایا حضرت مولانا ان کے فرزند تبیر الحق صاحب کو بلایا یہ کون تھے یہی بزرگان دین تھے جن کا روپیہ اور جن کا پیسہ علماء کرام کے تعارف کے لیے لگا ورنہ بنگلور کا اور جنوبی ہندوستان ملت کے اندر گزر حکومت کے ایوانوں کو چھیڑ کے ہمارے لیے رب کا ایوان کافی ہے ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کافی ہے ہمارے لیے حرم کافی ہے ہمارے لیے صفا کافی ہے گائے کا پیشاب پینے والا محتاج ہوگا پارلیمنٹ کا گائے کا پوجا کرنے والا زمین کی پوجا کرنے والا دھرتی ماں کی پوجا کرنے والا چندرما کی پوجا کرنے والا سوریا کو نمسکار کرنے والا وہ محتاج ہوگا ہم محتاج نہیں ہم رب کی عبادت کرنے والے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں ہمیں امریکہ پیاست دے کر مدنی تحریر سے الگ نہیں کر سکتا وہ جتنا چمک دمک لائے ہمیں مسواس پیاری ہے ہمیں ٹوپی پیاری ہے ہمیں امامہ پیارا ہے ہمیں مس پنڈلی تک پاجامہ پہننا پیارا ہے یہ پیاٹ لائے یہ کوٹ لائے یہ پتلون لائے یہ بنگلہ لائے یہ امپورٹڈ کار لائے ہم پیشاب بھی کرنا گوارا نہیں کرتے ہم مدینے کی مٹی کا احترام کرتے ہیں ہم مدینے کے زروں کا احترام کرتے ہیں ہم مدینے کے کانٹوں کا احترام کرتے ہیں مدینے کے ماننے والوں کو یہ دنیا والے دھوکہ دے نہیں سکتے مکے کے ماننے والوں کو یہ دنیا کے کتے جو ہے دھوکہ دے نہیں سکتے دھوکہ ہونے دے جن کی صبح شام شراب کے اندر بدلتی ہے والے ہیں اور دھوکہ انہیں دے جو دولت کی پوجا کرنے والے ہیں دھوکہ انہیں دے جو سیاسی ایمانوں کے اندر پہنچ کر سیاسی کتوں کا پیشہ اور پاخانہ پینے والے ہیں دھوکہ ایمان والوں کو دیا نہیں جا سکتا دھوکہ مکے کے ماننے والوں کو مریلے کے ماننے والوں کو نہیں دیا جا سکتا دھوکہ ہر شاہی کے سائے کے ماننے والے ہاؤس کے پانی ماننے والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا خدمت کرنے کا شوق ہے میں یہ تھا ایک ہزار کلام پاک کی پڑھنے والی عورتوں کو اپنے محل کے اندر ڈیوٹی پر لگا رکھا تھا ایک ہزار عورتیں مستقل قرآن شریف کو اس محل کے اندر پڑھا کرتی تھی ایک ہزار عورتیں تلاوت ختم ہو جاتی پھر اس کے بعد دوسری دو ہزار عورتیں آتی ڈیوٹی بدل بدل کر کلام پاک کی روپیہ ہو یہ مثال قائم کرے پیسہ ہو یہ مثال قائم کرے تخت ملے حکومت ملے کرسی ملے سلطان محمود غزنوی کا وہ نمونہ پیش کرے کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار کے اندر ایک فقیر آیا کہاں چلتی ہے ہماری بات عدالتوں میں چلتی ہے پولیس تھانوں میں چلتی ہے حکومت کے ایمان میں چلتی ہے ایم ایل اے کے دروں پر منسٹروں کے دروں پر بتاؤ جب نہیں چلتی ہے اللہ کے دربار کو چھوڑ کر سو سو روپئے کے اندر کتوں اپنے ایمان کا کیوں سودا کر رہے ہو سودا کیا میرے رب کی و جلالت کے قدم رب کا غصہ جو اس میں آئے گا وہ خوب مرگے وہ آپ کہیں کے پہاڑوں کو چکی کا پارٹ بنا کر ان کو پیش دیا جائے میرے آخا میرے مولا رحمت اللہ طوفان نو سے پہلے انہوں نے بدعا کی ربی لا صدر الارض القافری الکافرین تیارہ اے مولا اس سرزمین پر ایک کافر کو باقی نہ رکھنا وہ بدعا میرے مولا کر سکتے تھے اور اس قسم کے جملے گئے مسلمانوں نے جب حکومت کی اور مسلمانوں نے جب تخت کرسی کو سنبھالا کیسے عدل کا اور کیسے حساب کا مظاہرہ کیا سلطان محمود مذہبی ہے کوئی میں کلال کوئی کافی کے چرصے سے پیدا ہوا ہو باپ کے ہوئے سے پیدا ہوا ہو دکھا دے ہمارے بادشاہوں کی تاریخ میں اور ان کی زندگی میں کبھی کبھی زندگی میں کوئی ظلم ہوا ہو عالمگیر جی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہو اکبر نے کیا ہو بہادر شاہ ظفر نے کیا ہو یا ایک شاہجہاں نے کیا ہو سلطان محبوب غزنوی نے کیا ہو یا محمد بن قاسم نے کیا ہو تاریخ کے اندر نہیں بتا سکتے ساڑھے نو سو سال کی تاریخ میں نے کمبکوں زمینوں ساٹھ سال کے اندر ہندوستان کی مٹھی ب مٹھی مٹھی مٹی کو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کو اور اگنے والے درخت کے پتوں کو اور سمندر تالابوں میں پیدا ہونے والی مچھلیوں کو تم نے اس کو گروی میں کر دیا ورلڈ بینک سے اس کا سودا کر دیا تباہ کر دیا برباد کر دیا گھوٹالوں کا ملک بنا دیا کون سا گھوٹالا مٹی کا گھوٹالا زمین کا گھوٹالا شکر کا گھوٹالا چارے کا گھوٹالا کتے کے بسکٹ کا گھوٹالا یتیموں کو دی جانے والی امداد کا گھوٹالا غریبوں کو دیے جانے والے چاول کا گھوٹالا بیواؤں کو دی جانے والی پینشن کا گھوٹالا اور فوجیوں کو دی جانے والی شراب کا گھوٹالا اور فوجیوں میں مرنے والے جن کو وہ لوگ شہید کہتے ہیں ان شہیدوں کے تابوت کا گھٹالا بارے ہو ہو بارے کون دہشت گرد ہے اور کیا ہو رہا ہے ساٹھ سال کے اندر کبھی ابھی دہشت گردی تو نائن الیون کے بعد گیارہ ستمبر کے حادثے کے بعد شروع ہوئی جب جو ہے ولڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا خبیص دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد نے کہا چور کیا کرتا ہے جب مسجد میں چپل چوراتا ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ چپل اٹھا لیا ہے سب سے پہلے چور کرتا ہے چور چور پکڑو پکڑو پکڑو اب سامنے والا کہے گا کہ جب یہ چور کہہ رہا ہے تو کوئی اور چور ہوگا تو جب اسے پتا لگا کہ اب مجھے دہشت گردی شروع کرنا ہے مجھے فلسطین پر ظلم کا شکنجا کرنا ہے مجھے کشمیر کی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کی آبرو لوٹنا ہے مجھے بوسینیا کے اندر الجزائر کے اندر اور جو ہے افغانستان کے اندر عراق کے اندر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچنا ہے تو اس نے وبا چلا دی اس نے اعلان کر دیا داڑھی والے دہشت گرد اس نے اعلان کر دیا عوام والے دہشت گرد نماز پڑھنے والے مسجدیں مداری چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے اس نے جو ہے تحریک چلا دی اور اس نے اعلان کروا دیا کون ہے اس جو ہے ساڑھے نو سو سال کی تاریخ کے اندر ایک واقعہ یہ سچے باپ کو اگر پیدا ہوئے ہو تو یہ نہیں بتا سکتے ایک واقعہ نہیں بتا سکتے ظلم کا نا انصافی کا بھید بھاؤ کا اور ہندو مسلم فساد کا ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا ایک ہندو کے مندر کو ڈھایا نہیں گیا ایک گرودوارے کو نہیں گرایا گیا بلکہ الٹا حضرت شہید رحمت اللہ علیہ جیتا وقت کا دان جس نے جامع مسجد تعمیر ہونے کے بعد جب اعلان کیا گیا کہ وہ آدمی مسلح سنبھالے جس جوانی سے لے کر اب تک ایک نماز کو آگے پیچھے نہ کیا ہو جس کو پہاڑ میں صاحب ترتیب کہتے ہیں ہزاروں علماء ہزاروں مشاہد سے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ وقت کا ٹیپو تھا جس نے کہا الحمدللہ جوانی سے لے کر اب تک میری تحجد بھی نہیں چھوٹی ہے وہ ٹیپو جس کی تحجد نہیں چھوٹی وہ ٹیپو جو مذہب کٹر مذہبی تھا اس نے مندروں کے لیے برہمنوں کے لیے پنڈتوں کے لیے گرودواروں کے لیے اپنے بیت اللہ سے وظیفے کو جاری کیا تھا ابھی بھی اگر جو ہے اسلامی حکومت ہو طالبان کا نمونہ ہو اور اگر قرآن عدالتوں میں آ جائے میرے آقا کا طریقہ آ جائے رشوت نہیں ہوگی ظلم نہیں ہوگا سلطان محمود مذہبی کے پاس رحمت اللہ علیہ ایک غریب آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں آپ کے درباریوں میں سے ایک شخص لگتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے اس لیے آپ طرفداری کریں گے بڑے سے بڑا جرم کرو حضر و رجوع کرو جج کو خرید کر جیل میں ڈال لو عدالتیں بکتی ہیں قانون بکتا ہے لائر بکتا ہے مخالف جج بکتا ہے بولو خریدو گے ہندوستان میں کیا نہیں خریدا جا سکتا ظلم کو انہوں نے عام کر رکھا ہے ظلم کو انہوں نے جو ہے پھیلا رکھا ہے آج تھانے میں اگر کوئی داڑھی والا جا کر آ جائے آج وہ عدالت جہاں انصاف کا گوشت والا ہوتا ہے وہاں کوئی مولی صاحب نظر حضرت کو کہ حضرت کو انصاف کی ضرورت نہیں انصاف کی کسی ضرورت نہیں کون سا پیاسا ہے جسے پانی کی ضرورت نہ ہو لیکن ہے سمجھتے ہیں آج امام صاحب کی نیا ڈوب گئی آج ان کے دن کا برا وقت آ گیا انصاف آج برے وقت کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے عدالت آج ایک بری جگہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے رڈی خانے کے سامنے سے عالم گزرے سمجھتے ہیں ضرورت سے جا رہا ہے شراب خانے کے سامنے سے گزرے سمجھتے ہیں ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہے عدالت میں چلا جائے پولیس تھانے میں چلا جائے خاکی وردی کے کتے کو اپنی گاڑی میں بٹھا لے کا برا گیا کیا تم نے جو ہے انصاف کا جنازہ نکال دیا ظلم کا بوجھ بالا کیا اس غریب کسان نے کہا کہ سلطان بیٹا تمہارا ہے اس لیے تم انصاف نہیں کرو گے سلطان محفوظ صدی نے کہا میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم بتاؤ ماجرا کیا ہے اور بتاؤ معاملہ کیا ہے اس نے کہا سلطان لگتا ہے کہ رات کی تاریخی ہوتی ہے اور میرے گھر کا چراغ جب بجتا ہے تو لگتا ہے چہرے کی شباہت تمہارے بیٹے کی طرح ہے کہ وہ میرے گھر میں داخل ہو کر میرے ہاتھ پیر باندھ کر میری بیوی کی آبرو لوٹ کر چلا جاتا ہے یہاں بیویوں کی آبرو لوٹ یہاں زمین کا خبر کرو یہاں چارے کا گھوٹالا کرو یہاں فو پورس کا گھوٹالا کرو یہاں سوری پر لٹکنے والے کو باعزت عزت کر دو یہاں دہشت گردی کرنے والے کو آپ نوبل پریس اوارڈ کا امن کے انعام کا تم اعلان کرو اس لیے کہ کم وقت تم پی کر جینے والی قوم ہو تم نے رب کو بلا رکھا ہے تم نے نبی کو بلا رکھا ہے تم نے اللہ کی کتاب کو بلا رکھا ہے اللہ کی کتاب کے ماننے والے نبی کو ماننے والے کعبے کی طرف رخ کر کر حملہ کرنے والے ان کے اندر عدل کا بول بالا کیا ہوتا ہے کہتے ہیں انہوں نے اس کسان کو کہا کہ جب یہ بیٹا میرا اگر تمہارے گھر آئے چپکے سے آ کر رات کے دو بجے ہو ڈھائی بجے ہو سارے پہلے داروں کو بتا دیا کہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت یہ دربار میں میرے قریب آ سکتا ہے میری کرسی تک آ سکتا ہے آخر کار تین دن کے بعد رات کے دو ڈھائی بجے وہ کسان آیا دربار میں سلطان محمود مذہبی کے جہاں بنا وہ آپ کے بیٹا نما یا بیٹا آپ کا میرے گھر میں آیا ہوا ہے حضرت آنکھوں پر پٹی باندھی دی اور نیام کو تلوار سے نکال لیا سیدھے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد دروازے دیوار کو بند کر لیا کنڈی اندر سے لگا لی کہا کہ اس آدمی کو میرے حوالے کرو اور کرنے کے بعد انہوں نے گردن پر تلوار چلا دی تلوار چلانے کے بعد جب خون کا فوارا ان کے چہرے پر اڑا اور اس کی گرمی لگی خون کی آنکھوں کی پٹی کھولی اور آنکھوں کی پٹی کھولنے کے بعد فور کہا الحمدللہ للہ اس مجھے پانی پلاؤ اللہ کا شکر ہے کسان نے کہنے لگا کہ بیٹے کو مار دیا اور پانی مانگ رہے ہو کیا بات ہے تو سلطان محمود مذہبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسے انہوں نے جو ہے حکومت کی ایسے انہوں نے عدل کو قائم کیا انصاف کو قائم کیا انصاف کا بول بالا کیا صاحب حق کو حق دلایا اور فریاد رسیوں کی فریاد کو سنا وہ ظلم نہیں کرتے تھے وہ رشوت نہیں کیا کرتے تھے وہ ظالموں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے کسان نے پوچھا پانی دیا اور کہا کہ حضرت پانی پینے کی کیا ضرورت تھی الحمدللہ کیوں کہا اس نے کہا کہ جب میں نے جو ہے پٹی اس لیے باندھی تھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے آپ سیوا کرتے ہمیں پٹی باندھی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ جب میں قتل کروں اور اس کا سر سر سے جدا کروں تو میرے بیٹے کی محبت میرے دل کے اندر گر جائے اور پھر میں انصاف سے دور ہو جاؤں لیکن الحمدللہ للہ یہ کہا یہ بیٹے کی شکل کا ضرور تھا اللہ کا کرم ہے کہ محمود غزنوی کے گھرانے کا یہ فرض نہیں تھا اس لیے کہ میری بیوی جب میرے بچے کو دودھ پلایا کر اللہ کا شکر ادا کیا مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پیر کا وضو کر کر بچے کو دودھ پلانا یہ کامیاب ہو گیا حضرت پانی کیوں مانگا تھا جس دن تم نے آ کر مجھ سے شکایت کی میں نے وعدہ کر لیا مولا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا برائے نہ شہری اور افطاری کے ایک ایک گھنٹے پانی پیا کروں گا آج میں اس تاریخی کے اندر بھی پانی پیلا بھول گیا تھا آج اس گھر کے اندر داخل ہو کر تین دن سے میرے روزے ہیں میرے رب کی زد و جلالت کی قدم جب تک ظالم کو دار تک اس کے انجام تک نہیں پہنچاتا اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا اللہ کا شکر ہے کہ ظالم اس کے انجام کو پہنچ چکا ہے اس لیے آج اس طاری میں تاریخ نہ پی جی سکا الحمد للہ آج جو ہے اس میرے گھر ہو گئی مظلوم کی فریاد رسی کر کر یہ مثالیں تھی ہمارے بزرگوں کی یہ مثالیں تھی ہمارے شہنشاہوں کی ہمارے بادشاہوں کی شاید میں نے آپ کو کہا تھا کہ اکبر حالانکہ وہ ذرا سیکولر دماغ کا تھا اور اتنا سیکولر دماغ کا تھا کہ ساری قوم کے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے ہر مذہب کی لڑکی سے اس نے نکاح کر رکھا تھا اور وہی سے منگل سوتر کی جو رقم ہے جو رسم ہے یعنی وہ گلے کے اندر جو کالی کوٹ ڈالی جاتی ہے سب سے پہلے اکبر کے دربار اسے نکلی اب جب دیکھا مسلمان لڑکیوں نے راجپوت کے گھرانے کے اندر شادی شدہ عورت کی جو نشانی تھی وہ منگل سوتر کو ڈالا جاتا تھا تو جب اس نے دیکھا تو مسلمان عورتوں نے اسے اپنایا وہیں سے وہ رسم شروع ہو گئی اور اس نے قوم کی حقیقت کے لیے اور قوم کی جو ہے ہمدردی کے لیے مذہب کی قربانی دے دی اور دین الہی کے نام سے ایک مکس دین بنا ڈالا اور انصاف اتنا کیا کرتا تھا ایک ہاتھی کو پال رکھا تھا اگر دو آدمی ہوتے اور ان دونوں میں قوم ظالم ہے پتا نہیں لگتا اللہ نے اس ہاتھی کو طاقت دے رکھی تھی آج بھی اس ہاتھی کی جو ہے خبر آگرہ کے اندر ہے اور اس کی یادگار کے طور پر ایک مینارے کو بنا دیا گیا ہے اتنا مشہور تھا کہ وہ سن کر پہچان لیتا تھا کہ ان افراد میں کون ظالم ہے کون چور ہے اور وہ پھر اس کو اپنے بچے سے زمین پر جو ہے مسل کر رکھ دیتا تھا اور اس کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا تھا یہ اکبر کے زمانے کا یہ اکبر کے جو ہے عدالت کا انصاف تھا یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ مسلمان ہے یہ غیر ہے یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے بلکہ اس کے دربار میں گھنٹہ لگا ہوا تھا اگر درباری اور گزرا دربار میں آنے سے روکتے آنے والے انسانوں کو اجازت دی وہ غریب ہو وہ فقیر ہو وہ بیوہ وہ گڈھے کو حرکت دیتے دربار کا رات ہو ہو دن لگ جاتا اور انصاف کیا جاتا ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمارے بادشاہوں نے وہ انصاف کیا وہ انصاف کیا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا بیل آ کر گڈھا مار دیا درباریوں نے مار کر اس کو دھکا دے کر نکال دیا پھر دوبارہ آ کر گھنٹہ مارا پھر بھی نکال دیا پھر آ کر مارا اکبر کا جو مشہور وزیر تھا بیربل بڑا تھا اور بڑا چالاک تھا اکبر نے بیربل کو بلایا کہا تم ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہو دیکھو ایک مرتبہ کا مارنا اتفاقی اور دو مرتبہ کا مارنا لیکن یہ کہ بار بار کنڈا مار رہا ہے بیربل نے کہا جہاں بنا میں دو ایک گنٹوں کے اندر اس مسئلے کا حل نکالوں گا وہ اس کی نکیل پکڑ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا رسی پکڑ کر بیٹھ گیا سیدھے وہ کسان کے گھر لے گیا کسان نے کسان سے بیربل نے پوچھا بھائی یہ بھائی تمہارا ہے اس نے کہا یہ تو ہاں میرا ہے کام کیا کیا تم نے کہا کہ یہ ہل جوتنے کے کام نہیں آتا اب اس کا گوشت اتنا بد مزا ہو گیا ہے محنت کر کر یہ کر کر کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں اب کو مت میں کیوں اس کو چارہ کو پانی دو اس لیے میں نے گاؤں کے حوالے اور گلیوں کے حوالے کر دیا کہیں کھائے گا کئی بچوں کے پتھر کی مار پڑے گی اور اس کے بعد مر جائے گا تو اس کو کھینچ کر اکبر بادشاہ کے دربار میں لے آیا اور کہا کہ دیکھیے جہاں بنا یہ مجرم ہے اس کی جوانی کا رس چوستا رہا اس کی طاقت کو استعمال کرتا رہا اور جب بڑھاپے میں جب یہ کوئی کام کرنے کے لائق نہ رہا اس کو جو ہے جیسے گنے کا رس چوس کر پھینک دیا جاتا ہے اس کو گلی کوچے کے حوالے کر دیا اکبر نے بیربل کے عقل کی داد دی اور اس کو کہا کہ دیکھو آئندہ ظلم نہ کرنا اور اس کے بعد اس کے لیے ایک پناہ گاہ بنائی اور اس کی زندگی کی قیمت لگا کر اس کسان کو اکبر نے پیسہ دیا کہ جاؤ اس کو پرورش کرو خبردار اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر کوئی جانور کو آزاد اور بے پرواہ چھوڑے گا اس کو ایسی ایسی سزا دی جائے گی ہمارے بادشاہوں نے اپنی جو ہے درباروں کے اندر اپنی عدالتوں کے اندر جانوروں کی سنوائی کی ان کی فریادوں کو سنا ان کے دلوں کی مزدور کھیلا جا رہا ہے حضرات لاکھ بات کی ایک بات یہ ہے یہ وہ چھری ہے جس کو تیز کر کر آپ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں دے رہے ہیں کو دے تالابوں کو نکل جائیں گے یہ سڑکوں کو حزم کر ڈالیں گے حدیث پاک میں آتا ہے دوائیاں ہوں گی سب سے بڑے کمینے سب سے بڑے حرام خور جو کے کے گٹر اندر چھاپوں وقت پیسہ لگایا کرتے تھے سوئس کے جو ہے اکاؤنٹ کے اندر اپنے پیسوں کو جمع کیا کرتے تھے یہاں غریب کی لڑکی پینتیس پینتیس سال کی ہو گئی نہ ساری رات روتی ہے ہائے میری بیٹی کا نکاح کیوں نہیں ہوتا باپ تڑپتا ہے پولیس مزدوری کرتا ہے میری بیٹی جوان ہو گئی نکاح نہیں ہوتا آخر کار mercy پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کا طریقہ بتایا الیکشن اور انتخابات اس کے اندر ووٹ دینے کا طریقہ نہیں بتایا نہیں بتایا اللہ کے نبی نے بتایا وہ یہ ہے اللہ کے صلی اللہ فرماتے ہیں کسی بھی معاملے میں تم اللہ سے مشورہ کیا کرو بھائی میں بک سکتا ہوں فلاں فلاں فلاں کا خطیب بک سکتا ہے وہ ممبر کا سودا کر سکتا ہے میری ماں کی کیا گارنٹی میرے زمین کی کیا گارنٹی ساتاری زمانے کے اندر جب ایک مسلمان کتے کو پکڑا ہوا جا رہا تھا ساتاری بادشاہ نے کہا اے مسلمان بھرا دیتا تو تو کتے سے بندر ہے اس نے جواب یہ دیا ہاں بادشاہ تیرے ہاتھ میں آج تلوار ہے تیرے ہاتھ میں آج سلطنت کی لگام ہے تو کہہ سکتا ہے مجھے تم سے یقیناً میں کتے سے بدتر ہوں اگر میرا جنازہ اگر میرا خاتمہ میری موت ایمان سے ہٹ کر آئے کون ضمانت دے سکتا ہے ایمان کی میرے زمین کا سودا میرے ایمان کا سودا ممبر کا سودا محراب کا سودا ہو سکتا ہے ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے یتیم دنیا سے رخصت ہوئے قربان جائے آل اولاد آپ پر قیامت تک کی نسلیں والے آنے والی نسلیں آپ کے جوتے پر قربان ہو آقا آپ امت کو یقین بنا کر نہیں گئے آپ امت کو کسی جگہ تنہا رکھ کر نہیں گئے بے سرو سامان اور بغیر آلات کے آپ اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے اللہ کے نی صاحب نے طریقہ بتایا شادی کرو استخارا کرو گھر لو استخارا کرو اور لڑکی کو دینا ہو استخارا کرو کاروبار کرنا ہو استخارا کرو صحابہ کے نام ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی کس قدر تعلیم دیتے تھے اس قدر تعلیم دیتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ استخارہ تین کے اہم ترین فرائض ہے یہاں کے امیر شریعت سے نہ پوچھو یہاں کے nine class third block fourth block اوس بلّہ نگر بسم اللہ نگر کے کسی علامہ مفتی کو نہ پوچھو کسی کے ایمان کا کوئی ٹھکانا نہیں کسی کے ضمیر کا کوئی ٹھکانا نہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صبح میں ایمان والا شام میں کافر ہو جائے گا کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرو سہارے کی دو تمام کرو کہو ہمارے سامنے مسئلہ ہے رب کائنات قوم کے لیے کون مفید ہے اللہ تعالب خیر اگر اللہ تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے خیر عافیت کا ہے وہ کون ہو اس کے لیے آپ اور یاد رکھو استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے اس سہارا اللہ سے مشورہ کرنا ہے اللہ عالم الغیبی و شہادہ ہے اللہ نفا نقصان کو جاننے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قوم ملت کے مستقبل کو جاننے والا ہے آج میں کہوں گا یہ لیڈر اچھا ہے کل وہ بدار نکل سکتا ہے آج میں کہوں گا کہ یہ لیڈر برا ہے کل وہ اچھا لگ سکتا ہے ان تک رہو شیوں وہ ہوا خیر ان تو شرا وہ ہوا خیر کسی چیز کو تم برا سمجھو خیر سمجھو ممکن ہے وہ شر ہو ہماری عقل ہماری سمجھ یہ محدود ہے اور حدیث میں آتا ہے سہارا کرنے والا کھاٹے میں نہیں آتا اللہ مشورہ کبھی غلط دیتا اللہ کو آپ نے پوچھا اے اللہ یہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ کبھی اللہ نے جہنم کا راستہ بتا کر کہا ہو کہ بھائی جنت کا راستہ اللہ دھوکہ دے گا وہ رقم کا بھی سلامی لا بھی میرا اپنے بندوں کے ساتھ سلک کرنے والا ہی ہے اس لیے دو رقاب استقارے کی نماز پڑھو آخے بند کر کر اپنی مہر لگاؤ حدیث میں آتا ہے استخارے کے بعد کیا جانے والا کام ناقاب نہیں ہوتا وہ جس پر لگے یہ میرے رقص بن رہی ہے حدیث کے ہے حدیث کسی میں رقم کا الاق کرواتے ہیں میرے بندوں کے دل میرے دو ہوئیوں کے درمیان ہیں آج سیاسی کتے اہل ایمان کے ایمان کو لاکھوں میں ٹکوں میں سو میں پچاس میں خرید رہے ہیں جب وہ ووٹ ڈالے گا تو وہ آ کر دیکھے گا لے گا پیسہ اسے بی جے پی کو ووٹ دے گا بی جے پی سے پیسہ لے گا کاگریس کو ووٹ دے گا ان الیکشن سے بڑھ کر ایک سلیکشن اوپر ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کہتا ہے بندو تمہارے دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں وہ کلی کو کلی کا جیسے میں چاہوں گا پلٹ کر رکھوں گا تم جے کال کرتے تھے زندہ باد باد کہتے تھے وکٹری وکٹری کہہ کر وی کا نشان کہہ کر فوٹو میں آتے تھے لیکن جب تم جاؤ گے قدرت سے تمہاری سیل ہم دوسرے دہرے پر لگا دیں گے ہماری مرضی ہے ہم جو چاہے حکومت قائم کریں دو رقم سلاد الحاجت تمام پڑھیں دعا کرے اللہ سے اے اللہ الیکشن کے اندر اسے جیتا جو مسلمانوں کی لیے ہمدرد ہو اسلام کا خیر خواہ ہو اور مسلمانوں پر آنے والی مصیبتیں اور مسلمانوں پر آنے والی آفتوں کو ڈالنے کا ذریعہ بنے دو رقم سلاق الحاجت دیکھو بڑا اہم دن ہے کل کا ہمارے اگلے سات سال کے مستقبل کی چابی دینے کا مسئلہ ہے نہ تو ووٹ کو ضائع کرے نہ ووٹ کو آپ بے بدن سمجھے ایک ووٹ سے کوئی ہار سکتا ہے ایک ووٹ سے کوئی جیت سکتا ہے اس حق کو استعمال کرے ایمان کا سودا نہ کرے دو رقم صنعت الحاجت اللہ ایسے آدمی کو جیتا چاہے میرا ووٹ کسی کو بھی جائے ایسے آدمی کو جیتا جو قوم و ملت مساجد و مدارس کے لیے مفید ہو خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیر خواہ ہو اور دو رکعت استخارا مولا ہر آدمی آ کر دعویٰ کرتا ہے میں حق پر ہوں میں سچائی پر ہوں میں قوم کی خدمت کروں گا میں ملت کی خدمت کروں گا مولا میرا دماغ کلے گیا ہے میرا دماغ مکچر ہو گیا ہے اے اللہ تو میری رہ اور پھر باوجود یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ لی کر لی اے اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما اور خیر میرے لیے مقدر فرما اپنے دوستوں کو بھی میسج بھیجیں اور کو دینا ہے دو رکعت استخارے کے بعد تھپا جہاں لگ جائے بٹن جو دب جائے اب رب دبا رہا ہے میرے باپ اور میرے دل کا نہیں چلتا کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد بندہ رب کے تابع ہو جاتا ہے خدا کے تابع ہو جاتا ہے وہ جو چاہے وہ دلوا لے وہ جسے چاہے ڈلوا لے قیامت کے دن باغ سے بچ جائیں گے آپ خدا نہ کرے آپ نے کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا اس سہارے کے بغیر قیامت کے بھی پکڑے جائیں گے دیکھو یہ جو سلطنتیں بنتی ہیں یہ جو حکومتیں بنتی ہیں یہ جو ایم ایل اے آتے ہیں یہ جو منسٹر بنتے ہیں یہ جو چیف منسٹر بنتا ہے یہ جو وزیر اعلیٰ تم سمجھتے ہو تمہارے ووٹ سے بنتا ہے ہر چیز نہیں ہر چیز نہیں میرے رب کی و جلالت کی قدم تمہارے اور میرے سجدوں اور آمان سے ہمارے سجدے بنیں گے ہمارے آنے والے حکمران عادل ہوں گے ہمارے سجدے بگڑیں گے ہمارا رب سے تعلق بگڑے گا آنے والے حکمران سمدل ہوں گے تم روکا لے کر ان کے پاس جاؤ گے بیچ مانگنے کے لیے تو وہ سیاست دان کرے گا وہ غریب بن کے آئے ہو اور تم روکا چاہتے ہو بلا شادی میل میں نکاح کرتے ہو کوئی ہمدردی نہیں رہے گا تو اس لیے یہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں اپنے رب کو بنائیں کو لانا ہے اچھے سیاست دان کو جتانا ہے ہمارے ووٹ سے زیادہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اپنے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو ماحول کیسے بنے گا نوشیر نوجیر نوشیر ماں کے ساتھ نفق لگ گیا آدھی ان کے پاس ایک شخص آیا عدل کا کیا ماحول تھا انصاف کا ماحول کیا تھا جب انصاف کا ماحول ریا بھی یہ تھا تو بادشاہ بھی نوشیر ماں آدھیل آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوشیر ماں کے حق میں دعا کی کہ کتنا عادل بادشاہ تھا پبلک کیسی تھی پبلک کیسی تھی سنیں گے ایک آدمی نے زمین خریدی زمین جب خریدی تو اب اس کو پایا ڈالنا تھا کنواں کھودنا تھا اب پایا ڈالنے کے لیے کنواں کھودنے کے لیے جو کھدائی کی برتن ملا پرانے زمانے کے اندر بینک میں لا کر نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں بینک نہیں ہوتا تھا مرد سے چھپا کر مرد جرو سے چھپا کر اولاد ماں باپ سے چھپا کر بہو سات ستروں سے چھپا کر کہیں زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے دفیدہ اس کو کہتے ہیں یہ کوئی غیب کا خزانہ نہیں پہلے لوگوں نے جو دفن کیا تھا وہ خزانہ کبھی آج خدائی کے اندر کبھی سکے کبھی برتن یہ سب مل جاتے ہیں اتفاق کی بات یہ کہ زمین کھودی تو زمین کے اندر برتن مل گیا ابھی زمین جب میں نے خریدی زمین میں تیل نکلے میرا مقدر زمین میں گھاس نکلے میرا مقدر زمین میں کانٹے نکلے یہی تو ہے دنیا کا اصول نہیں لوگوں میں انصاف کتنا تھا لوگوں میں تفاقہ کتنا تھا لوگوں کے اندر ہمدردی کتنی تھی تو اللہ اس کی ہمدردی کے حساب سے بادشاہ جو مقرر کیا نوشیر ماں کو بھی آدمی مقرر کیا نوشیر ماں کے دربار میں بھاگ کر چلے گئے پہلے تو یہ کیا کہ جس نے زمین دی تھی حضرت یہ تمہارا مٹکا ہے ارے نہیں نہیں نہیں میں نے زمین دی یہ تمہارا نہیں صاحب زمین تمہاری تھی یہ مٹکا تمہارا یا دیکھو کیسی لڑائی ہے یہ مٹکا تیرا وہ کہتا ہے مٹکا تیرا کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں جب لوگوں کے اندر عدل ہوگا ہمدردی ہوگی انسانیت ہوگی اللہ ان پر جو حاکم مسلط کرے گا وہ بھی انصاف پیدا کرے گا ہمارے اعمال خراب ہوں گے ہم دوسروں کے یتیموں کے اب تو بچے ماں کا حق دبا رہے ہیں باپ کا حق دبا رہے ہیں ترسنے والے باپ کو بچے دوائی لے کر ٹوائلٹ جاتے ہوئے تین مرتبہ لڑک کر گرتی ہے کمی میں ماں کا خون آج پینے والی قوم باپ کا باپ کا گوشت چبانے والی قوم بھائیوں کو بہنوں کو کیا معاف کرے گی اب جو ایم ایل اے آئیں گے تو نوشیر ماں آدمی ہوگا اب جو منیشر آئے گا وہ کیسے آئے گا وہ وہی ہوگا جو ہماری ماں اور بہنوں کے آبرو کے ساتھ کھلواڑا کرنے والا الیکشن سے کچھ ہونے والا نہیں رب کائنات کو بنوائے ماحول بنے گا کے ساتھ انصاف گیا وہ بھی انصاف کرنے والے تھے بھائی کیا حضرت دیکھو میں نے زمین خریدی میں نے صرف زمین خریدی مٹکا تو ان کا ہے اس نے حساب میں جب زمین کو دیا تو زمین کی ساری چیزوں کو دے دیا اچھی مصیبت ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں لڑکی ہے ہاں لڑکی تمہارے گھر میں لڑکا ہے اس نے کہا ہاں ہے کہا تم اپنی لڑکی کا نکاح ان کے لڑکے سے کر دو مال کو پورا ان کے جہیز کے اندر دے دو شادی میں خرچ کر دو نہ تم تم رکھو رکھو نہ میں انصاف تھا تو بادشاہ ایسے عدل پر انصاف کرتے تھے اور جب ریا خونخار ہو میں نے بتایا نا براٹر روڈ کے اندر ہمارا بچپنا گزرا چھوٹے تھے گیند وغیرہ سے کھیلا کرتے تھے بھاگا کرتے تھے آج وہ گلیاں اس میں چار قدم یہ آگے آیا وہ چار قدم یہ آگے آیا اب جنازے کو مشکل سے لے جانا پڑتا ہے ہر کوئی کارپوریشن کی زمین کو نکلنا چاہتا ہے غریبوں کی زمین کو نکلنا اب رعایا اس قسم کی جو ہے عدل سے دور ہو انصاف سے دور ہو تو اس پر حق جو ہے حکومت کرنے والے اور تھانے دار انسپیکٹر کمشنر اور ملٹری وہ کیسے خونخار گھیڑے ہوں گے اسی لیے حدیث میں آما نے فرمایا تمہارے آسان جیسے ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہی حکام کو تم پر مسلط کرے گا الیکشن میں اگر تمہیں انصاف پسند جو ہے گزرا کو لانا ہے اپنے رب کو راضی کرو اپنے آقا کے طریقے کو تم جو ہے عام کرو بنو اسرائیل حضرت گسعی سلط کی السلام کا ہے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا حضرت علیہ السلام سلطل نے اللہ تعالیٰ سے کہا وہ تمہارا ٹی وی کا منورنجن کا اور ناٹکوں کا ڈراموں کا نہیں تھا لوگ قدرت کے تلاشوں کو دیکھا کرتے تھے قدرت کے نظاروں کو دیکھا کرتے تھے دیکھو بھائی خیر کرو گے خیر پاؤ گے ہزار مرتبہ میں نے کہا خیر کرو گے خیر پاؤ گے گیہوں کا دانا ڈال کر تمہیں گنے کا درخت نہیں نکلے گا گنے کا بھر کے ایمان کا سودا کیا بی جے پی کی پارٹی کو فرقہ پرست تنظیموں کو اپنا آئیڈنٹی کارڈ ہزار روپے دے لیے تیار لیکن ہماری فلائٹ بدھ کے رات میں ہے کسی بھی طرح پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری چاہے تم ویش گاڑی سے پہنچاؤ چاہے تم جو ہے ٹاٹا سمو سے پہنچاؤ ایئرپورٹ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ذمہ داری ان کی تھی ایئرپورٹ تک پہنچانے کی لیکن میں جب انہوں نے دیکھا بیچارے وہ شہر نہیں ہے وہاں بجلی بھی نہیں بالکل تیار دور دور تک جو ہے روکی سوکھی زمین چہرہ نم نمریاں پڑی ہوئی آنکھیں سرخ کئی رات جگے ہوئے لوگوں کے پاس دس دس روپے چندہ لیے ہوئے بڑے غریب قسم کے لوگ بڑا غریب مدرسہ میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی ریاکاری کی بات نہیں کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہم کیا کریں گے اللہ ہمارے دلوں کی گنا کو ہم سے بہتر جانتا ہے میں کہہ رہا ہوں جب میں نے دیکھا تو ان سے کہا اسٹیشن میں آنے کے بعد بھائی جاؤ تم آرام کرو صرف ان کو کچھ کرنا رب کی رضا کے لیے ان کے آرام کے لیے ایک خیر کا معاملہ میں نے کیا اب جب آیا اسٹیشن تو میری ہوا خراب ہو گئی کیا کہ ان لوگوں کو خام خا چھوڑ دیا ان لوگوں کی ذمہ داری تھی ایئرپورٹ تک پہنچانے کی جنا شتابدی ایک گاڑی بھی جو ساڑھے آٹھ بجے نکلنے والی تھی اور ڈیڑھ دو بجے بغیر ریزرویشن کے اس میں جو ہے پیسنجر الو نہیں کرتا اور ریزرویشن نہیں تھا وہاں پر کرے کیا اور اس کے بعد ڈھائی تین بجے کی گاڑی بنگلور مدراس کا فاصلہ جائے تو ادھر ہوائی جہاز نہیں ملے اب بہت رب سے مانگنے لگا میں کہتا ہوں سوائے اس کے کہ میں نے ان سے جو یہ بات کہی صرف اللہ کو راضی کرنے اور ان لوگوں کی تکلیف دور کرنے یہ آیت یاد آ گئی یامل بن خیر خیر ذرہ برابر کرو گے یوں کرو یوں دیکھ لو صبح میں کرو دوپہر میں دیکھ لو دوپہر میں کرو شام میں دیکھ لو آج کرو کل دیکھ لو تمہیں اگلی نسلوں کا انتظار نہیں رات دن چوبیس گھنٹے ہمیں جو ہے آرام کیے ہو گئے تھے ہم جو ہے سکے نہیں لگائے تھے وہ جو بیٹھنے کی سیٹنگ ہوتی ہے وہاں چادر بچھا کر دوسرے پلیٹ فارم پر جو ہے بڑا امسدا میں سو گیا اوپن ٹکٹ جس کا چھ سو روپئے ہوتا ہے ستر پر نو روپئے کی ٹکٹ اوپن ٹکٹ لے کر بیٹھ گیا کولی والوں سے پوچھا اور اسٹیشن ماسٹر سے انہوں نے کہا کہ وہ جنا شتابدی چھوڑ کر پھر تین بجے آتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں کوئی بات اب دیہاتوں میں کوئی سامان بھی نہیں ہوتا جو پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا اور چھوٹ جائے تو پلیٹ چھوٹ جائے ذمہ داری ان کی تھی رب پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو رخصت کیا اللہ کے مطلب سوائے اس کے کیا آپ کسی کے ساتھ خیر کریں رب تمہارے ساتھ خیر کرے گا نیند کا چھٹکا لگنے ہی والا تھا کہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ پٹنہ سے ہوڑا جانے کے لیے سمر اسپیشل گاڑی کچھ لمحوں میں آنے والی اللہ کی قسم یہ صرف یہ کہ ہم غیروں کے ساتھ خیر کریں اللہ ہمارے ساتھ خیر کب ہو اور اس بات کا پتا جو سمبر اسپیشل ہوتی ہے وہ اسٹیشن ماسٹر کے باپ کو بھی نہیں ہوتا وہ اچانک آتی ہے گاڑی نکلنے والے اسٹیشن اور پہنچنے والے اسٹیشن کو اطلاع ہوتی ہے جہاں اسٹیشن ہوتا ہے ایک اسٹیشن پہلے تک ہی اطلاع رہتی ہے اس سے پہلے ان کو پتا نہیں رہتا ایک اسٹیشن پہلے معلوم کرتے ہیں راستہ پٹری کلیئر کرنے کے لیے اعلان کیا میں نے کہا اللہ تو نے سچ کہا میں ملن ضرورت خیر خیر کرو پلیٹ فارم اگل کر آئے تو ہم نے خیر کو دیکھ لیا کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ برا نہ کرنا خیر نہ کر سکتے ہو اچھا نہ کر سکتے ہو میں رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کسی کے دل کو نہیں دکھانا کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا اور خیر کرو گے لے ہاتھ بے ہاتھ دیکھ لو گے ایک گھنٹے کے بعد دیکھ لو گے کا تجربہ اس سے پہلے کے سفر کا بھی واقعہ بیان کیا تھا میں کہ ٹوائلٹ کے اندر جو ہے کینٹین کی کلاسیں رکھی ہوئی تھی اور کینٹین کی جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ جو کینٹین کا سیلس مین ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اس کو اس کا حساب چکتا کرنا پڑتا ہے ایک لمحے کے لیے خیال آیا بھائی یہ تو سستی چیز ہے انسان ہے گنہگار ہے چلو پانی پینے کے کام آ جائیں گے ہاتھ لگایا تو خیال آیا نہیں کینٹین کی امانت ہے تو فوراً اس کو لے کر جب ڈور کے باہر آیا تو ایک کیپٹن کار کی جا رہا تھا میں نے کہا یہ تمہاری امانت جا کر بیٹھ گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہماری جو بات ہے اس کے اندر ساری دنیا کے شہروں کے اوقات نماز اس میں ہیں اب جب تحجد کی نماز کا وقت دیکھنا چاہا تو گھڑی نہیں گھڑی پہلے کے اندر بھول کر آ گیا تھا اب جو گیا کہیں دنیا میں اور جو ہے عام کے اندر ٹائلٹ میں دو تین گھنٹے بعد باقی رہ سکتی ہے یہاں خیر کیا یہاں خیر پایا اگر بیس روپے کے گلاس لے لیتا اللہ جو ہے پانچ سات ہزار کی گھڑی کو لگا دیتے شر کرو تو شر پاؤ گے خیر کرو تو خیر پاؤ گے حضرت صلاح السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ آج تیری قدرت کا ذرا عجیب و غریب نمونہ اور کریشمہ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا ایک کام کرو ایک بہتی ندی ہے اس ندی کے پاس ایک ٹیلا ہے وہاں تم جا کر بیٹھ جانا آنے والا تمہیں نظر آئے گا ندی کے پاس لیکن تمہیں وہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے تم ان کو دیکھ پاؤ گے ابو علیہ السلام نے کہا گئے اور جا کر بیٹھ گئے اللہ نے شرط لگائی موسا تم صبر نہیں کر پاؤ گے یہ جو کرشمہ میں دکھا رہا ہوں قدرت کا تم صبر نہیں کر پاؤ گے حضرت علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ کی مدد ہو تو میں کیوں نہ صبر کروں آپ مجھے صبر کتنا طاقت سے میں صبر کروں گا خیر اللہ کی حضرت علیہ السلام سلام کی بات بھی وہ ٹیلے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اتنے میں ایک مسافر آیا ٹیلے میں اس نے وہ بہتی نہر میں اس نے پانی پیا غسل کرنا چاہا تو غسل کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر ایک پیاگ ہوتی تھی جو گلے میں ڈالتے اس کو ہمیانی کہتے ہیں ہمیانی تو اس کو اس نے اٹھا کر رکھا غسل کیا پانی پیا اور جلدی میں اس جو اشرفیوں کی تھیلی کی ہمیانی بھول کر چلا گیا حضرت صاحب السلام دیکھ رہے ہیں کہا اللہ کیا ہوگا دیکھو اور پکچر آگے دیکھو اتنے میں ایک لڑکا آیا اور لڑکا آ کر پانی پیا دیکھا کہ تھیلی پڑی ہے اس لڑکے کو پتا نہیں لے جا کر جو ہے روپیوں کی اشرفیوں کی تھیلی اس نے اپنے باپ کو دے دیا مساد نے پوچھا کیا ہوگا مصعب نے کہا کہ تم صبر نہیں کرتے صبر کرو تو پھر اس کے بعد یہ ہوا ایک بوڑھا اندھا آیا پانی پینے کے لیے گاؤں کے لیے شاید مسافروں کے لیے پانی پینے کی جگہ کی جاتی ایک بوڑھا آیا اور اس نے وہاں پر پانی پیا وضو کیا نماز کا وقت ہو گیا اس زمانے میں جو بھی عبادت کرنی ہو نماز پڑھنی ہو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا وہ جو پہلا مسافر تھا جو ہندیانی بھول کر چلا گیا تھا وہ ہندیانی کو دینے کے لیے واپس آیا چرا کر نماز کے لیے سجدے میں سر جھکائے گئے اب انتظار کرنے لگا سلام کا اور جو سلام پھیرا اے بوڑھے نکال میری اب ظاہر کی بات ہے جس جگہ پر مال چوری ہوا ہو اور وہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو وہاں ایک ہی دوسرا آدمی ہو خیال اسی کی طرف جائے ہاں بڑا نماز پڑھنے لگا رونے لگا منت سماجت کرنے لگا حضرت میں تو اندھا ہوں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا ارے نکال بوڑھے بڑا اندھا بنا چلا ہے جب نہیں مانا نیام سے تلوار نکالی اور قتل کر دیا یہ تین واقعات ہوئے وہ ہمیانی بھولا بچہ ہمیانی لے کر گیا اور وہ پھر مسافر پہلا والا آ کر کو قتل کر دیا حضرت خصا نے السلام نے کہا اے اللہ آپ کو صبر نہیں ہو سکتا اب تم نے جو مجھے صبر کی طاقت دی وہ صبر کی طاقت اور قوت ختم ہو چکی اب بتا ہی دے ماجرا کیا ہے اللہ نے جو ماجرا بتایا اس کا قتل بھی صحیح تھا اس کا ہمیانی لے جانا بھی صحیح تھا اور اس کا ہمیانی بھول جانا بھی صحیح تھا آج دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کانگریس آئے آزاد امیدوار آئے بی جے پی آئے جو بھی آئے اللہ کی قدرت اللہ کا سعمہ ہے اس تین واقعے کے اندر حضرت موسا کو حضرت کائنات کیا جواب دیتے ہیں اور وہ جواب بالکل برہم یعنی بچے کا لے جانا بھی صحیح اس کا قتل کیا جانا بھی صحیح اس کا مان لا کر وہاں رکھنا بھی صحیح یہ کیوں صحیح ہے انشاءاللہ رب کائنات حضرت موسا کو کیا جواب دیتے ہیں ہم کی نماز کریں گے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ظالم حکمران ہم پر مسلط نہ کریں اللہ تعالیٰ عادل عدل پرت اور انصاف پرت اپنے ایمان کو ہم پر مسلط فرمائیں آمین باخان الحمد للہ رب العالمین